امہاتکم لا تعلمون شیئا اپنی سرشت میں اور اپنی طبیعت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو کانا ظلوما جہولا یہ بڑا بڑا ہی نادان ہے بڑا ہی ظالم ہے یہ زندگی کہاں جا رہی ہے اس زندگی کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے اور یہ جب موت پہ یہ ختم ہوتی ہے تو یہ موت کیا چیز ہے اور موت کے بعد جب انسان مٹی ہوتا ہے تو پھر کیا ہے کوئی آگے کچھ ہے یا اندھیرا ہے یہ انتہا ہے یا کوئی اور ابتدا ہے اس انتہا کے اندر کوئی ابتدا چھپی ہوئی ہے یا بس یہی ہے کہانی ختم قصہ ختم یہ ایسے ابتدائی سوال ہیں جو انسان کے ذہن میں اٹھتے ہیں ابھرتے ہیں مچلتے ہیں جواب نہیں پاتا اللہ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے حل السان خیر نے لم یقن شہ امد کوڑا مجھ پر آپ پر ایک وقت ایسا آیا کہ ہم خوش نہ کریں اور اس نے یہ زندگی بنائی یہ زندگی کس لیے ہے یہ موت یہ موت کس لیے ہے موت کے بعد کچھ ہے یا نہیں ہے اس کی اس تک رسائی کے لیے اللہ کا ایک نظام ہے ایک یہ کائنات ہے جو انسان کے لیے راہبری کا کام دیتی ہے ایک انسان کا اپنا وجود ہے جو اسے کسی نتیجے تک پہنچاتا ہے پھر اس نتیجے کی تکمیل کے لیے تیسرا سبب اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آ کر وہ ختم ہوتے ہیں اور پھر آپ ہی کی ختم نبوت کے تو فیل آپ کے پیچھے یہ امت ہے جو بطور سبب کائنات کی رہبری اور ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے یہ ساری کائنات بتا تو خود ایک جواب ہے کوئی بنانے والا ہے ایک بدو سے کسی نے پوچھا اللہ ہے کہنے ہے پر نشانی ہے کیا دلیل ہے وہ کہنے لگا البار تو و البیر کہیں سے مینگنیاں پڑی ہوں تو تم کیا کہو گے اونٹ گزرا ہے کہنے لگا ہاں ایسے تو نہیں مینگنیاں پڑی ہوں یقیناً یہاں سے کوئی اونٹ گزرا ہے جس کی مینگنیاں بکھری پڑی ہیں الفر تدل تزل کہیں قدموں کے تمہیں نشان نظر آئیں تم کہو گے نا یہاں سے کوئی آدمی گزرا ہے کسی کا بھی قدم ہو جانور کا انسان کا حیوان کا پرندے کا تو تم کہو گے یہاں سے کوئی گزرا ہے ٹھیک ہے نا کہنے لگا ہاں تو کہنے لگا سما ذات و ابراج و اربن ذات و بحر ذات و امواج اخلا ید الحد تو وہ کہنے لگا دیوانے ایک مینگنی کو دیکھ کر تو دلیل نہیں مانگتا کہ اونٹ گزرا ہے کہ نہیں گزرا تو کہتا ہے گزرا ہے اور ایک پاؤں کے نشان دیکھ کر تو دلیل نہیں مانگتا کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے کہ نہیں گزرا تو یہ لمبا چوڑا نیلا آسمان جو بغیر ستون کے کھڑا ہوا ہے اور یہ دھرتی کا سینہ جو چہار طرف پھیلا ہوا ہے اور یہ سمندر کی پاگل موجیں جو کناروں پر آ کر دم توڑ دیتی ہیں یہ تمہیں نہیں بتا رہی کہ اس کے پیچھے بھی کوئی ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے یہ ایک بدو کا فطری جواب ہے جو انسان کی فطرت بولتی ہے اسے کسی فلسفے کی ضرورت نہیں کسی منطق کی ضرورت نہیں بلکہ فلسفے اور منطق نے آ کر ہماری ناس مار دی اور مزاج بگاڑ کے رکھ دیا یہ دین عربوں پہ اترا تھا یہ منطقیوں پہ نہیں اترا تھا یہ دین فلسفیوں پہ نہیں اترا تھا یہ عرب کے سادہ انسانوں پر اترا تھا جو اپنی فطرت میں پورے تھے جہالت کی وجہ سے ان میں عیب تھے لیکن ان کی فطرت سلیم تھی وہ اپنی ذات میں عجیب انسان تھے یہ ان پر اترا تھا یہ منطقی فلسفیانہ نقطہ نقطے اور مشغافیوں کے لیے نہیں تھا جب سے منطق الفلسفہ آیا مزاج ہی بگڑ کے رہ گیا اور علماء کہنے لگے منطق بھی ضروری ہے دین کی سمجھ کے لیے اب میں یہ رونا کس کے سامنے جا کے رو میں کس کے سامنے جا کے اپنے آنسو بہاؤں کیا منطق اور کیا میرے اللہ کا قرآن کیا منطق کیا میرے اللہ کے محبوب کی حدیث اس کو اس سے کیا جوڑ ہے وہ ظلمت ہی ظلمت یہ نور ہی نور وہ گمراہی ہی گمراہی یہ ہدایت ہی ہدایت تو ایک بدو کا فطری سوال فطری جواب یہ نیل گو آسمان یہ دھرتی کا فرش یہ بکھری ہوئی موجیں یہ سمندروں کے بڑے بڑے پانیوں کے ذخیرے کیا یہ نہیں بتا رہے کہ کوئی بنانے والا ہے تو یہ انسان کا اندر بولتا ہے کوئی ہے اتنا بڑا آسمان ہے اور اس میں تاروں کی بارات ہے چاند سورج کا آپس میں ایک نظام ہے اور دن اور رات کا آگے پیچھے چلنا ہے اور اتنے بڑے آسمان کے نیچے ستون کوئی نہیں ہے اور اتنے بڑے آسمان میں کوئی شگاف اور پھٹن کوئی نہیں ہے اور اتنے بڑے شمس و قمر اور نجوم کے نظام میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے لچم لہا کل کمر و دن اور رات میں ٹکراؤ نہیں چاند اور تاروں میں ٹکراؤ نہیں ہے اور وہ تو جب فطرت یہاں تک پہنچی کوئی بنانے والا ہے تو قرآن نے جواب دیا کہ وہ اللہ ہے جو کہہ رہے میں نے آسمان کو بنایا اور میں نے اسے پھیلایا جب زمین پہ نظر پڑی اور یہ نظر آیا کہ یہ کیا اللہ یہ کیا چیز ہے جس کے اندر جس کے اندر جو آباد جس کے اوپر انسان آباد جس کے اندر انسان کی ضرورتوں کا سامان موجود پانی چاہیے زمین میں کنواں کھودو پانی چاہیے زمین میں سوراخ کرو غلے چاہیے زمین کا سینا چیرو سونا چاہیے زمین کا سینا چیرو اور ہیرا چاہیے زمین کو پھاڑو تانبا پیتل لوہا چاہیے ہیرا الماس یاقوت چاہیے زمرد چاہیے لاد و خراج چاہیے زمین کا سینہ چیرو گیس پٹرول چاہیے زمین کا سینہ چیرو جنگلات چاہیے تو زمین کو پھاڑ کر اس میں بیج ڈالو گھر بنانا ہے تو زمین پر گھر بناؤ اور ہرے بھرے مرغزار گلستان اور وادیاں دیکھنی ہیں تو زمین میں پھرو اور آبشاروں کو گرتے ہوئے دیکھنا ہے اور چشموں کو ابلتے ہوئے دیکھنا ہے اور ندیوں کو بل کھاتے ہوئے دیکھنا ہے تو زمین میں پھرو یہ کیا ہے اوپر سے بادل ہیں جن سے کترا قطرہ بارش ٹپکتی ہے اور اس میں بجلیاں کونجتی ہیں اور اس میں کبھی گڑگڑاہٹ ہے جو کمزور دلوں کو جا کر ڈراتی ہے اور انسانیت کے لیے زندگی کا وہ سامان بنتی ہے پھر پانی قطرہ قطرہ بن کے زمین پہ اترتا ہے پھر زمین کا سینہ پھٹتا ہے پانی اس میں اترتا ہے پھر کبھی وہ انار بن کے نکلتا ہے انگور بن کے نکلتا ہے بے شمار پھل میوے بن کے نکلتا ہے پھر کچھ زمین کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے جب مجھے پیاس لگتی ہے ضرورت پڑتی ہے میں زمین کا سینہ چیر کر اس میں سے پانی کو نکالتا ہوں یہ کیا چیز ہے یہ کس نے بنایا ہے یہ کیسا نظام ہے تو یہاں پھر میرے اللہ کا جواب آتا ہے ول فنعم الماهدون یہ تیرے اللہ نے فرش بچھایا ہے الم نجعل الارض اور نہیں کرتے تمہاری زمین کیسی زمین ہے کہ نیچے مردہ رہتے ہیں اوپر زندہ رہتے ہیں یہ مردوں اور زندوں دونوں کو سمیٹ کر چلتی ہے اور اسی کے اندر تمہارے لیے جو پانی ہے یہ کہاں سے آیا ہے کفا اسکن نہ ہو یہ بھی اللہ نے زمین کے اندر اس کو محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے یہ اوپر کا پانی کہاں سے اترا ہے انزل من السماء یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اور اس کو زمین میں بھی محفوظ اللہ نے کیا ہے یہ بادل کہاں سے اٹھ کے آئے ہیں تو الم تارا ان اللہ صحابہ دیکھتے نہیں تمہارا اللہ بادلوں کو لے کر آتا ہے اور بادلوں کو ہانکتا ہے اور یہ سب بحمد ہے اور اس میں بجلیوں کی کڑک جو تمہیں سنائی دیتی ہے یہ تیرے رب کی کسبی ہے جو بادل پڑتا ہے یہ تیرے رب کا نغمہ ہے جو بادل پڑتا ہے پھر پھول کھلتے ہیں اور کلیاں مسکراتی ہیں یہ کہاں سے ہوا ہے اور جا تم بت سج رہا اللہ اے اللہ بل بلحم قوم کوئی ہے ہے ہے کوئی ہے جو اس لکڑی میں سے پھول نکال کے دکھا دے پھل نکال کے دکھا دے اور اس میں سے پتا نکال کے دکھا دے سایہ بنا کے دکھا دے ذائقے بھر کے دکھا دے مہک بھر دے رنگ بھر دے روپ بھر دے شکلیں بدل دے ہے کوئی ما کان لکم ہے کوئی ما کان لکم ہے کوئی ما کان لکم انتم بے شجرہا درخت درخت ہم ایک کا نہیں بنا سکتے ایک پتا نہیں بنا سکتے ایک ذرہ نہیں بنا سکتے یہ کائنات یہ کائنات ہدایت کا سامان ہے آنکھوں میں آنکھوں میں تھوڑی سی بصیرت ہو آنکھ بے حیا نہ ہو آنکھ بے غیرت نہ ہو تو پہاڑوں کی چوٹیاں بتاتی ہیں کوئی ہے ہمالیہ کا نکلا ہوا سر اور اس کی دیو ہے کل قد کامت اور ساتھ اس کا پھیلاؤ یہ بتاتا ہے میں خود نہیں بنا مجھے کسی نے بنایا ہے یہ سمندروں کی موجیں یہ بتاتی ہیں ہم خود نہیں ہمیں کسی نے بنایا ہے صدف میں پلنے والا موتی پانی کا کترا کہاں کہاں کن کن مراحل سے گزر کر موتی میں بدلتا ہے اور باہر نکل کے وہ پکارتا ہے میرا کوئی بنانے والا ہے میں آتے نہیں بن گیا ہرن کے نافے میں خون اترتا ہوا نچڑتا ہوا خشک ہوتا ہے اور وہ مشک میں بدلتا ہے اور مہکتا ہے اور دنیا کی بہترین دوا بنتا ہے وہ نافا کیا جانے مشک کیا ہے اور ہرن کیا جانے مشک کیا ہے اور اس جانور کو کیا پتا کہ میری ناف میں کیا ہے آسمان والا ہے اور یہ نافا ہے تو یہ بتاتا ہے کسی نے مجھے بنایا ہے یہ کائنات یہ بکھرا ہوا نظام کائنات یہ اڑتے ہوئے پرندے اور ان کا طاقتور اڑنے کا نظام اور ان کی طاقتور سمجھ سمجھ اور ان کی بے خطا کتنی تیزی سے حملہ کرتا ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے گاڑی کی سکرین ہٹا دی جائے اور گاڑی کو صرف ساٹھ کلومیٹر پر چلاؤ تمہاری آنکھیں پھٹ جائیں گی آپ دیکھ نہیں سکتے آپ کو آنکھیں بند کرنی پڑیں گی شیشہ لگانا پڑے گا اوقاب کیسی کھلی آنکھوں کے ساتھ کتنے سو میل سے زیادہ فی گھنٹہ کی رفتار سے حملہ آور ہوتا ہے اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں کیونکہ آنکھیں بند کرے تو شکار کیسے پکڑے اور آنکھیں تو بند کرے تو دائیں بائیں ہو جائے کھلی آنکھوں کے ساتھ سو میل فی گھنٹہ کی رفتار سے زیادہ وہ ہوا کو چیرتا ہوا آتا ہے کون ہے جس کی آنکھوں کی طاقت کو سلامت رکھے ہوئے ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا خود کار نظام ایسا اس کے اندر نظام فٹ کیا جب وہ دور ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں کے بازے بلب جل اٹھتے ہیں تو اس کو شکار موٹا نظر آنے لگتا ہے بڑا نظر آنے لگتا ہے جیسے تمہارے پاس خوردبین ہے تم وہ لگا کے دیکھتے ہو جراثیم دیکھتے ہو سیل کو دیکھتے ہو تمہیں خوردبین بنانی پڑی کسی ذات نے کو کے اندر خوردبین خود لگا دی وہ ہزاروں فٹ کی اونچائی پر پانی کی سطح پر چلتی ہوئی مچھلی کو دیکھتا ہے تیرتے ہوئے سانپ کو دیکھتا ہے اور بے خطا اس پہ وار کرتا ہے اور تیز رفتار ہوا اس کے آنکھوں کو چیرتی نہیں پھاڑتی نہیں اور اس کے نشانے کو جھنجلاتی نہیں وہ بے خطا ہوتے وار کرتا ہے یہ کائنات یہ بتا رہی ہے کوئی بنانے والا ہے یہ کوئی کاریگر ہے اور بڑا طاقتور کاریگر ہے یہ میرے رب کا نظام ہے جس کو کائنات کے اندر پکار رہا ہے افلا ينظرون ابلی کئی كيف خلقت اب اللہ کائنات کے ذریعے سے ہمیں سمجھا رہا ہے تو رہا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت ارے نادان یہ اونٹ دیکھ کیسے بنا کس نے بنایا آسمان دیکھ کس نے اٹھایا کیسے پھیلایا پہاڑ دیکھ کس نے گوڑے کس نے جمایا دھرتی دیکھ کس نے بچھائی کس نے پھیلائی کچھ تو سوچ کچھ تو دیکھ وہ آیت تھا یہ میری نشانی نہیں ہے کہ میں مردہ زمین کو زندہ کرتا ہوں من آیا سے ہی کل اس سے میں الفنت کم کیا یہ میری نشانیوں میں سے نہیں ہے کہ تمہاری ایک ماں ہے تمہارا ایک باپ ہے اس کے باوجود تمہاری زبانیں ہزاروں بن گئی ہزاروں زبانوں میں بولتے ہو اور ایک دوسرے کی سمجھتے نہیں ہو کیا یہ میری نشانیوں میں سے نہیں ہے کہ زمین بچ گئی آسمان اٹھ گیا رات کالی ہو گئی دن روشن ہو گیا سورج جلنے لگا چاند ٹھنڈا ہونے لگا سارے مسکرانے لگے کیا یہ میری نشانیوں میں سے نہیں ہے کیا یہ مین آیا یہ ہے منا مکم بل من پگڑے کیا یہ میری نشانیوں میں سے نہیں ہے کہ طاقتور جمان توانا پہلوان پڑا ہے مرغا انسان کی طرح ساری طاقت گئی پڑی ہے اور پڑا ہوا ہے ایسا پڑا ہوا ہے کہ اسے خود اپنا ہوش نہیں کہ میں کہاں کھویا میں کہاں گرا یہ نیند کہاں سے آئی یہ کون لے کر آیا رات اور دن کو کون لے کر آیا ہائے ہائے الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء فجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا یہ پوری کائنات کو اللہ بطور دلیل پیش کرتا ہے کہ میرا بندہ زمین کا پنگوڑا دیکھ پہاڑوں کی کیل دیکھ مرد عورت کے روپ دیکھ نیند کا آنا دیکھ رات کی تاریخی کو دیکھ دن کی روشنی کو دیکھ سات آسمان دیکھ جلتا چمکتا سورج دیکھ آسمان سے اتر کے بارش دیکھ زمین کا بچھا ہوا فرش دیکھ کیا یہ سب کچھ نہیں بتا رہا کہ کوئی ہے یہ پہلی پہلا خاموش دائی ہے خاموش پیغمبر خاموش پیغمبر یہ کائنات ہے جو انسان کی عقل کے آ کے دروازوں پر دستک دیتی ہے تو ڈھونڈ اس کا بنانے والا کون ہے تلاش کا رشتہ بنانے والا کون ہے دوسرا سبب انسان کی اپنی ذات ہے دوسرا سبب یہ خود انسان ہے کہ ایک نطفہ تھا اس سے پہلے یہ مٹی تھا مٹی سے پہلے یہ آدم تھا جو کچھ نہ تھا یہ صفر تھا اس سے پہلے یہ کچھ نہ تھا اتا الانسان من لم کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں سے یہ کیسے بنا پڑا ہے یہ لطفہ یہ علاقہ یہ مبغا یہ نطفت امشاز اور غیر و یہ مخلقہ یہ غیر مخلقہ یہ نطفت پھر یہ علاقت پھر یہ مبغت پھر یہ عظام پھر یہ لحم پھر اس میں کیا چیز پڑتی ہے یہ کیسے حرکت میں آ جاتا ہے یہ اس کی آنکھیں دیکھنے کیسے لگتی ہیں آنکھ جہاں سے دیکھتی ہے وہاں تو اندھیرا ہے آپ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں یہ یہاں پیچھے فوٹو بنتا ہے پیچھے فوٹو بنتا ہے وہ فوٹو پیچھے نہیں جاتا پیچھے ایک برقی رو جاتی ہے ایک سگنل جاتا ہے پیچھے ایک سگنل جا رہا ہے تصویر نہیں آ رہی پیچھے ایک سگنل جا رہا ہے ایک برقی رو جا رہی وہ جس دماغ کے حصے کو جا کر ٹکرا رہی وہاں گھپ اندھیرا ہے وہاں روشنی نام کی شے کوئی نہیں وہاں سے سگنل واپس آتا ہے تو یہ مجھے یہ شکلیں نظر آتی ہیں وہاں سے وہ رو واپس آتی ہے تو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اس اندھیرے میں اس گھپ اندھیرے میں مجھے نظر کیسے آ رہا ہے اس کا جواب آج تک دنیا کی سائنس نہیں دے سکی آپ میری آواز سنا ہے نا یہ کان کے پردوں سے جب جا کر ٹکراتی ہے آواز ختم ہو جاتی ہے وہاں ایک چھوٹا سا ختم ہو جاتی ہے وہاں ایک چھوٹا سا پانی کا حوض ہے اس میں کوئی دس لاکھ بال ہیں یہ میری آواز آپ کے حوض کو ٹکر مار رہی اس کو پانی کو حرکت دیتی ہے بال حرکت میں آتے ہیں اس سے بجلی پیدا ہوتی ہے وہ الیکٹرک رو پیچھے جاتی ہے وہ برقی سگنل جا رہا ہے میری آواز نہیں جا رہی آگے سگنل جا رہا ہے وہ سگنل جہاں دماغ کے جس حصے کو ٹکرا رہا ہے وہاں خاموشی ہے بالکل سناٹا ہے بالکل خاموشی ہے اس حصے سے ٹکرا کر جب وہ سگنل واپس آتا ہے تو پھر آپ میری آواز سنتے ہو وہ سگنل واپس میری آواز بن کے آیا یہ کون کر رہا ہے سائنس اس کا جواب نہیں جانتی کیا چکر ہے جہاں سے سننے کا نظام ہم سمجھے ہیں وہاں تو سناٹا ہے جہاں سے دیکھنے کا نظام ہم سمجھے ہیں وہاں تو اندھیرا ہے منہ میں نوالا ڈالا منہ میں پانی ڈالا یہ میٹھا ہے یہ نمکین ہے یہ کڑوا ہے یہ ٹھنڈا ہے یہ گرم ہے یہ کسیلا ہے یہ نرم ہے یہ سخت ہے یہ باسی ہے یہ تازہ ہے یہ مزیدار ہے یہ بدمزہ ہے یہ خوشبودار ہے یہ بدبودار ہے یہ لذیذ ہے یہ بے لذت ہے یہ سارے ذائقے زبان تو نہیں جانتی زبان تو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اسے کیا خبر کے منہ میں کیا ڈالا ہے اسے کیا خبر کہ یہ گوشت کی بوٹی ہے یا پتھر ہے اس سے کیا خبر کہ یہ روٹی ہے یا یہ چاول ہے اس سے کیا خبر یہ جو ہے یا مکی ہے یا جوار ہے اس سے کیا خبر یہ دودھ ہے یا پانی ہے یہاں سے ایک سگنل اوپر جاتا ہے یہاں سے ایک برقی رو اوپر جاتی ہے وہ دماغ کے جس حصے کو ٹکراتی ہے میری روٹی وہاں نہیں پہنچی میرا پانی وہاں نہیں پہنچا میرے نوالے کا ایک ذرہ بھی وہاں نہیں پہنچا وہ گلاب جامن کو کھا کے میں مزہ لے رہا ہوں اور وہ تازہ بوٹی کو کھا کے میں مزہ لے رہا ہوں اور ٹھنڈا پانی پی کے میں شکر کر رہا ہوں لیکن دماغ کا وہ حصہ جو مجھے بتاتا ہے ٹھنڈا پانی آیا گرم آیا دودھ آیا پانی آیا روٹی آئی چائے آئی گرم آیا ٹھنڈا آیا نمکین آیا کڑوا آیا کسیلا آیا وہ دماغ تک تو یہ روٹی نہیں گئی یہ پانی نہیں گیا یہ شربت نہیں گیا یہ دودھ نہیں گیا یہ گوشت نہیں گیا یہ حلوہ نہیں گیا یہ پھل نہیں گیا وہاں تو ایک پیغام گیا ہے ایک پیغام جہاں وہ پیغام پہنچا ہے وہاں تو میری روٹی دودھ پانی اور اور اور دنیا کی تمام نعمتوں کا کوئی ایک ذرہ بھی نہیں پہنچا پھر مجھے کیسے پتا چل جاتا ہے کہ میں میٹھا کھا رہا ہوں میں نمکین کھا رہا ہوں میں کڑوا کھا رہا ہوں میں گوشت کھا رہا ہوں میں روٹی کھا رہا ہوں میں پانی پی رہا ہوں یہ مجھے کیسے پتا چل جاتا ہے وہاں تو روٹی نہیں گئی تو مجھے کیسے پتا چلا اس کا جواب اندھی سائنس کے پاس کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے وہ کہتا بس ایسے ہو جاتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے یہ نہیں پتا بل ہم علم شک منہا بل ہم منہا عمون یہاں وہ علم شروع ہوتا ہے جو انسان کے پاس نہیں ہے یہاں اس علم کی ضرورت ہے جو انسان کے پاس نہیں ہے لیکن میرا وجود مجھے خود مجبور کرتا ہے کہ میں ڈھونڈوں مجھے کس نے بتایا ہے مجھے کس نے بنایا ہے مجھے کیوں بنایا ہے یہ کیا نظام ہے میری انگلیوں پہ ناپ تول کے نوکھن کس نے لگائے ہیں ایسے نہیں پھیلتے کہ میرا گوشت پھاڑ دیں ایسے چھوٹے نہیں کہ میری انگلی کا کنارا ننگا ہو کر میں کسی کام کا نہ رہوں ذرا سا ناخن زیادہ کٹ کٹ جائے جائے ذرا سا زیادہ سارا دن ہائے ہائے ہوتی رہتی ہے نوخن زیادہ کٹ گیا نوخن زیادہ کٹ گیا کس نے پورے اندازے کے ساتھ توڑ کر انچی ٹیپ کے ساتھ سارے ناپ کے اس کے اوپر فرمے فٹ کیے ہیں یہ کون فٹ کر رہا ہے یہ انگلیوں کے جوڑوں کو ایسا سخت کیا کہ انگلی مڑ نہ سکے نہ اتنا ڈھیلا کیا کہ کبھی یوں چلی جائے کبھی یوں چلی جائے کھڑا کرو سیدھا کرو ہو جائیں اندر موڑو مڑ جائیں سخت کرو سخت ہو جائیں ڈھیلا چھوڑو ڈھیلی ہو جائیں یہاں جوڑ رکھا اگر یہ کونی کا جوڑ نہ ہوتا اور تو نالا ہی نہیں باندھ سکتے تھے روٹی نہیں کھا سکتے کیا کرتے آگے کیا کرتے یہ یہ ہاتھ اگر سیدھا اوپر جاتا تو تمہیں روٹی کون کھلاتا تم روٹی کیسے کھاتے ایک مربو میں ایسے کہ تم مینو کھوا میں تینو کھوائی ہے میرا اپنا وجود مجھے بتاتا ہے پاگل دیوانے کچھ پیسے کی سوچ سے پیچھے ہٹ کچھ عورت کی سوچ سے پیچھے ہٹ کچھ رقص و سروس کی سوچ سے پیچھے ہٹ کچھ مٹ جانے والے گھر فنا ہو جانے والے ہونے والی دنیا اور موت کے گھاٹ اتر جانے والے دیش سے پیچھے ہٹ تو سوچ میرا رب بھی کہتا ہے تبصرون ارے کبھی اپنے آپ کو بھی سوچ لیا کر کبھی اپنے اندر بھی ڈوب لیا کر اقبال بڑا عظیم شاعر ہے بڑا عظیم شاعر ہے ایسا شاعر پوری دنیا میں نہیں آیا ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اپنے اندر دیکھو ملیں چلاتے چلاتے نہ مر جانا اور چادریں پرنٹ کرتے کرتے نہ مر جانا اور بیرون ملک مال بھیجتے بھیجتے موت نہ آ جائے اور تم ایسے ہی خالی ہاتھ چلے جاؤ اور اس وقت کی حسرتیں کاش کوئی بتا سکتا اور کاش کوئی دیکھ سکتا نہیں نہیں پردہ غیب ہے میرا رب چاہتا تو مرنے والوں کو آخری وقت میں جو کچھ پیش آ رہا ہے تمہیں بھی دکھا دیتا لیکن اس نے پردہ ڈال دیا مو مرنے والے کی آنکھ سے اٹھا دیا تو ہے نہ بسرو یوم حدید اب اٹھ کے آنکھ سے پردہ اب نظر آ رہا ہے جو نظر آ رہا ہے یہ تو جھٹ لایا کرتا تھا جو نظر آ رہا ہے تو کہا کرتا تھا مول صاحب دعا اچھا کرو اللہ بڑا غفور رحیم ہے سنو دیر نہ ڈرایا کرو آپ دیکھی جاتی اب نظر آ رہا اب نظر آ رہا ہے اس کا تو مذاق اڑا کرا اور پیسے کا دیوانہ بنا مال کا پجاری بنا روپے نے تجھے پاگل کر دیا تو نے گاڑیوں میں عزت کو دیکھا تو نے بنگلوں میں عزت کو دیکھا تو نے بڑی بڑی کمپنیوں میں عزت کو دیکھا تو نے جھنڈے والی کاروں میں بلندیوں کو دیکھا تو نے صدارت وزارت حکومت میں عزت کو دیکھا آج کھل گیا دھوکا آج کھل گیا دھوکا آج کھل گیا دھوکا کہ یہ سب فریب تھا فریب تھا کچھ نہیں تھا مرنے والوں سے عبرت لو اٹھتے کے جنازوں سے عبرت لو ویران قبروں سے عبرت لو اجاڑ قبرستانوں سے عبرت لو یہ وہ لوگ ہیں جن کے نام پر ڈنگ کا واسطہ تھا سکندر کی قبر کا نشان نہیں چنگیز خان کی قبر کا نشان نہیں یہ دنیا کے دو بڑے پاتے ہیں ایک سکندر ہے ایک چنگیز ہے دونوں بد وقتوں کی قبر کا نشان نہیں ہے مٹا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل من علیہ وجہ ربی کام میرا وجود میرا وجود یہ خود دعوت ہے یہ خود دعوت ہے یہ میرا رہبر ہے کہ میں ایک لکما روٹی کا منہ میں ڈالتا ہوں کون ہے جو سانس کی نالی کو بند کرتا ہے اور غذا کی نالی کو کھولتا ہے پھر کون ہے جو میدے کے اندر تیزاب کو پھینکتا ہے اور ہزاروں قسم کے نظام چلاتا ہے اور اس غذا کو توڑتا ہے اور میدے کے سوراخ سے آگے اس وقت غذا جا نہیں سکتی جب تک کہ وہ پوری طرح پوری طرح اس کو چکی میں پیس نہ دیا جائے میدے کے سوراخ کے آگے کوئی پردہ نہیں ہے اور غذا یوں چکر کاٹ رہی ہے کاٹ رہی ہے کاٹ رہی آگے نہیں جا رہی آگے نہیں آگے دروازہ بند نہیں ہے کھلا دروازہ ہے کھلا دروازہ ہے لیکن یہ کون ہے جو غذا کو پیستا ہے پھر آہستہ آہستہ اس سے نالی میں پہنچاتا ہے وہ آنکھوں میں جاتی ہے پھر وہاں لاکھوں کروڑوں نظام حرکت میں آتے ہیں اس میں سے غذا جذب ہوتے ہوتے میرے اندر واپس آتی ہے ہر چیز کو حصہ ملتا ہے کھال کو بھی بال کو بھی انگلیوں کو بھی ہڈیوں کو بھی جوڑوں کو بھی گوشت کو بھی آنکھوں کو بھی اور ناک کو بھی نفلوں کو بھی جبڑے کو بھی ہونٹوں کو بھی ہاتھوں کو بھی اور جوڑوں کو بھی گھٹنے کو بھی کمر کو بھی ران کو بھی پاؤں کو بھی ہر چیز کو غذا پورے طریقے سے تقسیم کرنے والا اندر کا نظام ہے میں نے نہیں بنایا میں نے نہیں چلایا ڈاکٹر سمجھے نہیں آج تک جتنا انسان پہ کام ہوا ہے صرف تیرہ فیصد ہے تیرہ فیصد ستاسی فیصد سے آج کا انسان ساری معلومات کے باوجود ابھی تک جاہل ہے ابھی تک جاہل ہے یہ جتنے میڈیکل کالج اور یہ جتنے بڑے بڑے ہاسپٹل نظر آ رہے ہیں صرف تیرہ فیصد ستاسی فیصد سے آج تک انسان آجز ہے اور اس سے بھی بڑی ترقی کر لے یہ اس کے اندر کی دنیا کو کون پائے ایسی جگہ موجود ہیں جہاں نہ قرطبین کام ہے نہ اور چیز کام ہے وہاں کیا انسانی علم پہنچے گا تو یہ کون ہے جو میرے سارے نظام کو ترتیب سے بناتا ہے اور اس میں سے جو گندگی پیدا ہوتی ہے وہ سیال کی شکل میں پانی بناتا ہے اور اسے باہر نکالتا ہے اور ٹھوس شکل میں پہانا بناتا ہے اور اسے باہر نکالتا ہے یہ کون کر رہا ہے پھر یہ زبان کیسے بول رہی ہے پھر یہ سینا جذبات کا بھرا ہوا خزانہ پھر یہ دل یہ دل جذبات کا بادشاہ پھر یہ عقل سوچ کے تانے بانے بننے والی اور پھر اندر میں کبھی غضب کی آگ کبھی انتقام کے شعلے کبھی محبت کی کبھی محبت کی پھوار اور کبھی محبت کا گلشن اور کبھی معاف کرنے کے جذبے کبھی گزر کرنے کے جذبے اور اندر میں نورانی علم اور اندر میں آسمانی علم کے خزانے اور دنیاوی علم کے خزانے اور اندر میں بلندیوں کے شوق اور اندر میں خوشیوں کے جذبے اور اندر میں یہ کیا نظام ہے اپنی بیوی پہ نظر پڑی تو اندر میں اور جذبہ پیدا ہوا ذرا قریب ماں بیٹھی ہے اس پہ نظر پڑی تو اور جذبہ پیدا ہوا ذرا قریب بہن بیٹھی ہے اس پہ نظر پڑی تو اور جذبہ پیدا ہوا ساتھ بیٹی بیٹھی ہے اس پہ نظر پڑی تو اور جذبہ پیدا ہوا باپ پہ نظر پڑی تو اور جذبہ بیٹے پہ نظر پڑی اور جذبہ بھائی پہ نظر پڑی اور جذبہ دشمن پہ نظر پڑی آپ آگ آگ اندر سے آگ برسنے لگی یہ کون کر رہا ہے گلستان پہ نظر پڑی تو اور جذبہ اور گندے گٹر پہ نظر پڑی تو اور جذبہ پھول کی طرف نظر پڑی تو اندر میں اور قسم کا نظام پہانے پر نظر پڑی تو اندر میں اور طرح کا نظام کھانے پہ نظر پڑی زبان سے پانی ٹپکا یہ کیا چکر ہے نظر نے کھانا دیکھا کہ زبان نے کھانا دیکھا ہے کھانا نظر نے دیکھا پر زبان ہوئی کھانا نظر نے دیکھا پکارا میدا لاؤ جلدی کھلاؤ یہ کون کر رہا ہے یہ کیسے ہو گیا ہے انسان کا وجود خود اس کے لیے راہبر اور ہادی ہے کوئی ہے کوئی ہے کون ہے